انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا عن اصحاب بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس میں گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حق سے مراد دین اسلام ہے جو قرآن و سنت کا نام ہے اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا مشرقین عرب کے لیے وعید شدید ہے اور یہ کہ ان سے ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی وہ لوگ اللہ کے علم میں جہنمی ہیں